اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو بھی کیا کرو